اماں تیرا احسان تھا تو نے پاک دودھ پلایا تھا تو نے بزدلی والا نہیں بنایا تھا تو نے مجھے دنیا کمانے کی مشین نہیں بنایا تھا تو نے مجھے بچپن سے انگریزوں کا لباس پہنا کے ذلت والی زندگی نہیں دکھائی تھی اماں تیرا احسان ہے تو نے خود تیار کر کے جہاد میں بھیجا اماں تیرا شکریہ میں ایکسیڈنٹ کی موت نہیں مرا صرف تیری برکت سے اماں تیرا شکریہ میں بندوق لے کے مسلمانوں پہ چلانے کے لیے نہیں نکلا اماں تیرا شکریہ تو نے مجھے رسول رسول اللہ کے لشکر کا سپاہی بنایا تیرا شکریہ